حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہم لوگوں کی توجہ ایک ہی یعنی آخرت کی طرف ہوتی تھی جب آپ فوت ہو گئے تو ادھر ادھر یعنی کوئی دنیا کو اور کوئی آخرت کو دیکھنے لگے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1633